وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے گزشتہ آیتوں میں منافقین کا ایک بڑا جرم بیان کرنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کاہینوں کے پاس فیصلے کے لیے گئے یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مزید تاکید فرمائی ہے کہ ہم کسی رسول کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے اور یہ چیز بغیر توفیق الہی کے حاصل نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا آپ کے پاس آتی پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتی اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتی تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کاہینوں اور تاغوتوں کو اپنا فیصل مان کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا کہ نفاق کے عذاب کے ساتھ ایک اور عذاب الہی کے مستحق بنے اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اپنے نفاق اور اس جرم عظیم سے تائب ہو کر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا آیت کا تعلق منافقین کے ایک خاص واقعے سے ہے جس کا پہلے بیان ہو چکا کہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کاہنوں کو اپنا فیصل مانا ورنہ عام حالات میں توبہ کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا اور کوئی واقعہ نہیں ملتا بعض مبتدیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر طلب مغفرت کی دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آ کر مغفرت طلب کرنا تھا اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایسا ہی زندہ سمجھتے ہیں جیسے موت سے پہلے تھے کہتے ہیں کہ صرف ایک حجاب حائل ہو گیا ہے اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں قرآن کریم میں یہ تحریف معنوی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں قرآن و سنت کے سراسر خلاف عقیدہ ہے